ہماری والدہ محترمہ بمبئی کے اندر میں پیدا ہوا اب تک وہ مکان موجود ہے پرانا مکان ہے جب سے ہمیں ہوش آیا ہم نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور دعا میں روتے دیکھا اسی وقت سے ذہن بنا یہ کوئی چیز ہے اور نماز ہم کو ہماری ماں نے سکھائی اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے میری ماں سے یوں پوچھا کہ زہر کی چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض ان دونوں میں فرض کیا ہے ایک ہی جیسی بڑھی جاتی ہے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرض ہے سنت یہ میں نے سوال کیا تو میری والدہ محترمہ نے کہا بیٹا وہ نیت کا فرق ہوتا ہے سنت کی نیت سے سنت ہوگی یا فرض کی نیت سے فرض ہوگی یہ اس وقت اور میں اتنا چھوٹا میں قصہ اس لیے سنا رہا ہوں ہماری بہنوں کے لیے ذرا رہ بھائی ملے ہمارے گھر میں دین آیا ہماری ماں کے راستے ان عورتوں کو میں مردوں سے بھی کہوں گا ان عورتوں کو معمولی مت سمجھوں ان عورتوں کی قدر کرو یہ تمہارے گھر کی رانیاں ہیں ان کی ناقدری مت کرو ان کو دینی ماحول بنانے میں سپورٹ کرو بات مرتبہ ہوتے دینی باتیں سنتی ہے ذہن کا بنتا ہے اگر مرد بھی سپورٹ کرے تو اللہ کی ذات سننی دے کہ پورے گھرانے میں دین آئے گا چاہے کتنا بے دینے کا ماحول ہو ان شاء اللہ دین آئے گا تمہارے گھر ایمان پھیلے گا لیکن مرد اور عورت دونوں میں سپورٹ ہے میں اتنا چھوٹا کہ اپنی اماں کے پاس لیٹتا تھا یعنی میری کتنی چھوٹی عمر ہوگی کہ میں ماں کے پاس لیٹتا تھا ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہو کے ماں کے پاس نہیں لیٹتا تو الگ ہی شار بھائی ہوتی ہے لیکن میں اتنا چھوٹا کہ ماں کے پاس لیٹتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے سرائے ذاتی نیوج کی تفسیر اور اصحاب قحب کا قصہ اس وقت ذہن میں ڈال دیا تھا جب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا اتنا چھوٹا یہ گھر کے اندر دینی ماحول ہماری مانے پر ہے اور میں بمبئی کے اندر اسکول کی تعلیم میں تھا سمر ویکیشن جو ہوا تو اس کے اندر میں اپنے گاؤں گیا والدہ ہماری گاؤں میں تھی پالن پور یا قریب دشامن ایک گاؤں ہے وہاں ہماری والدہ تو میں والدہ کے پاس سمر ویکیشن گزارنے کٹامن گیا تو ہماری والدہ نے دیکھا کہ تو ڈھائی مہینہ بیکار مجھے میرے بچے کا وہاں کے مدرسے میں داخل کیا مدرسے میں جو داخل کیا اور ہمارے جو مول صاحب تھے ان کا ذہن بنایا کہ میرے بیٹے کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مولوی بنے ان میں لے لی میرے کو اسکول کی تعلیم نہیں پڑھا دی یہ مولوی بنے تو ہمارے مولوی صاحب نے میرا ذہن بنانا شروع کیا لیکن بمبئی والی زندگی ہے لندن سے تو کم ایک گاؤں سے تو زیادہ سارے گاؤں کے لڑکوں مردوں عورتوں میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے بمبئی اندھوں میں تالا راجا ایک فخر بمبئی کا بمبئی سے آئے اور اسکول کی تعلیم بھی ایسی اچھی طرح دی کہ انعام ملا انگریزوں کے زمانے میں یہ انگلینڈ والوں کی حکومت تھی اس کا مجھے خوب یاد ہے کہ رانی شاہ چاندی کے روپے سولہ ملے تھے مجھے انعام میں اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی وہ اب مونی صاحب میرا ذہن بنا میں اردو کی پانچویں کلاس کا امتحان دے کر آیا تھا اور انگریزی کی پرائمری شروع ہو گئی تھی مڑیسا میرا سہن بنا گیا اور میں سائنسی باتیں کروں الگ بارہ سال کا چھوکرا تھا میں کوئی بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن صاحب بھی صاحب تھے اس لیے اس زمانے کے بھی جو صاحب تھے وہ واقعی بڑی صاحب تھے ان کے اندر دینداری تھی ان کے اندر تقوا تھا پرہیزگاری تھی خدا کا خوف تھا آخرت کا فکر تھا وہ معائشا ایسے تھے کہ جو دین کا کام کرتے تھے اللہ کے لیے دین کو دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے تھے وہ ایسا تھے تو میں اب کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے میرا بہت ذہن بنایا اور بچہ تو ہی ایک طرف سے ماں ایک طرف سے استاد ذہن بننا شروع ہوا میرے پیاروں اپنے بچوں کا رہن تھا میں اس لیے سنا رہا ہوں مجھے اپنا قصہ کہانی نہیں سنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیام کے دن تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں میری بہنوں تم بھی سن لو ماحول بہت خراب ہے اور ڈر یہ ہے کہ بچے جب جہنم میں جامے تو وہی دعویٰ دعوت القیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کر دیں گے کہ اے اللہ انگلینڈ کے ملک کے ملا کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں بسایا اور ہماری دین کی تربیت نہیں کی اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر ہمارا ذہن بنتا رہا اس ذہن سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تو قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی دعویٰ کرے گی قیامت کے دن اور قرآن کی آیت جو ہے وہ اللہ میاں سے جھگڑے گی اللہ سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا ان کا کلام ہے یعنی کوئی جھگڑے اور وہ کہے گی کہ اے اللہ یا یو النزینہ آم سکوں وہ آدھی کو مارا یہ تم نے مجھ قرآن میں آیت اتاری تھی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ انہوں نے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کیا تبھی اس میں پھر پھر کر لیکن اپنی اولاد پر اپنی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ قرآن کی آیت نے اگر دعویٰ کر دیا تو وہ آیت ایک طرف دعویٰ کرے گی یہ بچے دوسری طرف دعویٰ کریں گے یہ سب مدعی ہوں گے خدا آنے ہوں گے خدا نخواستہ ان کے ساتھ جہنم میں نہ جانا پڑتا ہمارے استاد نے ہمارا ماحول بنایا اللہ والے تھے ہماری ماں نے بنایا ہمارا ذہن بن گیا کہ ہم اسکول میں نہیں پڑھنا ہمیں دینی تعلیم لینی دینی تعلیم میں لگتے ہم لیکن بمبئی سے خط آنے لگے ہمارے رشتے داروں کے بچے کو جلدی ویڈیو بڑے اچھے نمبر پر پاس ہوا تو ہماری والدہ نے جواب دیا کہ مجھے تو دین بڑھانا ہے تو خود مجھے لینے کے لیے میرے ایک بڑے رشتے دار وہ آئے مجھے لینے کے لیے آئے ہمارے قوم کے بڑے تھے وہ تو ہماری والدہ بہت نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤں گی انہوں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے بھائی بیچارہ کمانے والا سارا خرچہ اسی کے ذمے یہ کچھ انگریزی پڑھ لیتا تو کچھ گھر کے اندر آمدنی کا ذریعہ ہوتا کسی بری عورت تمہیں کیا پتا روکنے لیتی ہے بچے کو ہماری والدہ نے کہا میں تو دین چاہتی ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہمارے رشتے دار نے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیا بھی تو ہو ہماری والدہ نے کہا اگر دین ہوگا تو دنیا تو خدا ہی وہ ناراض ہو گئے ہماری والدہ بھی ناراض ہو گئی رشتے داری تھی اور ہماری والدہ نے کہا تم کیا دنیا دنیا دنیا کرتے ہو کیا دنیا دنیا دنیا کرتے ہو اگر واقعی نے دین سیکھ لیا تو دنیا تو اس کے ٹھوکر میں ہوگی اور میں کنارے میں کھڑا کھڑا یوں سوچ رہا تو اتنی بڑی دنیا ٹھوکر میں کیسے آتی ہوگی کوئی گیند ہو کے بال ہو تو ٹھوکر میں آ گئی یعنی میں اپنا چھوٹا بن مطلب اتنا چھوٹا تھا میں جس اس وقت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا ناراض ہو کے چلے گئے ہمیں دین کی تعلیم میں لگا لیکن ہماری والدہ کو احساس تھا کہ مدرسے میں تو بچہ چھ گھنٹہ رہتا لیکن باہر اور لڑکوں کے ساتھ زیادہ پھرتا ہے تو باہر کا ماحول بچے پر اثر کرے گا باہر کے بچے تو ہمیشہ آوارہ ہوتے بھی آوارا ہو جائے گا ہماری والدہ نے میرے پر پابندی لگائی کہ بیٹا میرے کو روزانہ کتاب پڑھ پڑھ کے سنا کتاب پڑھ پڑھ کے سنا تو میں کتاب پڑھ کے سنوں اسے سے میرا ذہن بنے نبیوں کے قصے پڑھوں صحابہ کے قصے پڑھوں بعد پر دماغ میں بھاگ جاؤں بچے تو بھاگی بھاگا ہی کرتے ہیں کھیلنے کے لیے تو بادلہ میرے کو پکڑوا کے بلا کے پچائی کرو کبھی شفقت کری محبت کری بیٹا بڑھ مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ یوں فرمایا بیٹا تو کتاب پڑھ کے سنا آج تو اس گھر کے اندر تیری بات کی سننے والی میں اکیلی ہوں لیکن ایک دن میرے بیٹے تیرے پر وہ آئے گا کہ تیری بات تو لاکھوں آدمی سنے میرے بہت کی بات میری چیز کیا وہ اللہ کی ولی بیوی تھی جو جو بات ہماری ماں نے کہی وہ سب ہم نے دیکھی اور مجھے خوب یاد ہے رو رو کر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتی تھی اے اللہ میرے بیٹوں سے دین کا کام دینا اے اللہ میرے بیٹے سے دین کا کام دینا رو رو کر دعائیں مانگتے تھے آپ مدرسے سے بھی گزارش تدبیریں کرو اولاد کو عورتوں کو دین پر لانے کی اور تدبیروں میں بڑے میں بڑی تدبیر گھروں کے اندر تعلیم کو چالو کرو عورتوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو ذہن بنا پیار سے محبت سے دینی ذہن بنا تعلیم کے حلقے کرو دین ایمان کی باتیں کرو صحابیات کا قصے سنا گھروں کے اندر بھی الا بنا دھیمے دھیمے ہٹاؤ ایک دم سے ہٹاؤ گے تو لڑائی ہوگی لڑائی مت کرو دھیمے دھیمے الا بلا ہٹے وہ الا بلا تم جانتے ہو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر گھروں کے اندر نماز بھی چالو ہوگی تصویر تلاوت بھی چالو ہوگی بچے جب کھیلیں گے تو وہ دین کی بات کریں گے کوئی بچہ اذان کرے گا کوئی بچہ امام بنے گا کوئی بچہ نماز پڑھے گا بچے کی طبیعت تو لیتی رہتی ہے بات اس طریقے سے دینداری آئی تو ہمیں مدرسے کے اندر داخل کیا ہمارے مول صاحب کسی وجہ سے رخصت پر چلے گئے چھوڑ دیا مدرسہ دوسری مدرسے میں گئے تو ایک دوسرے مول صاحب آئے ان کا بھی ہماری ماں نے پیغام بھیجا ذہن بنایا انہوں نے مجھے بڑی محنت سے بڑھایا تنخواہ بیس روپیہ ان کی تنخواہ تھی ایک پوائنٹ کے برابر مہینے کے اندر بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ایک پیسے کی چھ مولیاں جمعے کے دن لاتے تھے چھ میل پیدل جگہ پالن پور گئے چھ مولیاں لائے جمعے کی نماز پڑھی اور الماری میں بند کرتے تھے سات دن تک اس کا سالن ہوتا تھا باہر رکھے تو بچے کھا جائیں دو بچے تھے ان کے اتنی تنگی کے ساتھ بیس روپئے میں گزارا کیا میرے اوپر نگاہ خاص تھی اسکول سے کے میں گیا تھا بچہ ابھی محنت کر بن جائے گا چھ گھنٹہ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں وقت کی پابندی کے ساتھ چونکہ تنخواہ تو سے وقت بھی لیتے تھے لیکن بات تو سب اللہ کے لیے کرتے تھے اثر کے بعد سبق مغرب کے بعد سبق خوب دیتے تھے خوب پڑھاتے تھے ایک سال میں پچاس کتابیں میرے کو پڑھائی اور امتحان لینے کے جب مولانا محمد نذیر مولانا محمد اکبر صاحب آئے تو ہر کتاب میں میرا نام اور ہر کتاب میں اول نمبر پچھلے لگے مولانا محمد نظیر صاحب کے بیٹا کس کا ہمارے والد کا نام لیا والد کو جانتے نہیں تھے دادا کا نام لیا دادا کو جانتے تھے اور ہمارے دادا نے مولانا محمد نظیر صاحب کا ساتھ دیا تھا پالن پور میں جب نواب صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا ہمارے مولانا محمد نظیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس وقت میں ہمارے دادا نے ساتھ دیا تھا اچھا یہ حاجی رشید الدین کا پوتا ان کے آدی نصیر الدین نے جو دین کا کام کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کا ہیں کو لگا تمہاری تم نسل جنگ جی اگر تم خدا کے دین کا کام کرو تمہاری عورتوں کے اندر بھی دین آئے ایک مرتبہ میری ماں نے میرے کو پانچ روپیہ دیا اور یوں کہا کہ آگے صاحب کو یہ ہدیہ دے دو میں دینے تو مولوی صاحب ہچکیاں مار مار کے روئے اور یوں کہا کہ اماں سے یوں کہی ہو کہ کیا میرے وہ پانچ روپے میں تم نمٹا رہی ہو میں تو ساری محنت پورا کر رہا ہوں کہ آخرت پہ ہوتا میری نجات تیرے میرے ہاتھوں پہ بچہ بن جائے پانچ روپے نہیں تھے بچہ ان کے گھر پیدا ہونے والا تھا ہماری والدہ نے پورا انتظام کیا آج تک ہمارے ساتھ زندہ ہیں ہماری اماں کو یاد کر کر کے روتے اور کہتے مجھے بیٹے کی طرح رکھا میرے میں بڑی شکا اب وہ بڑی صاحب میں بھی جانے کا آ گیا ہماری صاحب نے ہماری ماں کے ذہن میں ڈالا اس بچے کو میرے ساتھ کر دوں میں وطن میں اسے تعلیم پوری کرا کے چھ مہینے کے اندر بڑے مدرسے میں داخل کرا دوں گا ہماری والدہ محترمہ اس وقت بڑی پریشان حال تھی پیسہ پاس نہیں تھا پچاس روپیہ قرض لے کر مجھے روانہ کیا میں روانہ ہو میرا خط نہیں آیا تو پالان پور میں جس گھر سے مست ہوئے اس گھر والے اس گھر والے کی بیوی کے پاس جا کر اما چیخے مار مار کے روئی ہے میرا بچہ ڈائی واڑی بھی نہیں نکلی تھی چودہ پندرہ سال کا میں تھا میرے بچے کو وہ حق آئے اتنی اتنی تکلیفیں اٹھا اور ہمیں بڑھایا اور تبلیغ میں بھی لگائے اور بیچ میں ہم بیمار ہو گئے تعلیم چھٹ گئی پھر ہم دورہ پردیش بڑے مدرسے میں گئے ماں سخت بیمار ہے ماں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے کہا ماں سے میں روک کے بچے کو نہیں بچہ راستے میں جا رہا ہے دین سیکھنے جا رہا ہے اور ماں بالکل بیمار تھی ایسی بیمار کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا دانت سے کھایا نہیں جاتا ہاتھ اٹھتا نہیں پیر سے چل نہیں سکتے ہماری بیوی ہماری بہنیں اور یہ ان کی خدمت کرتی تھی اور میں ایک سال کے لیے چلا گیا پڑھنے ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور پھر تار آیا درمیان سال میں کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم اللہ کے راستے میں خوب روئے اور اللہ سے دعا مان ماں جب واپس لوٹا ممبئی چھ میں سال پورا کر کے ہی لوٹا تو میں نے کیفیت موت کی پوچھی تو ہماری واردات کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا ساری بہنوں بھائیوں کو جمع کر کیوں جو دور دور سے سب کو جمع کیا جب ماں سے پوچھا محمد عمر کو بلا لے وہ ڈیڑھ ہزار میل دور مدرسے میں گیا میری ماں نے بتا نہیں اسے مت بلا اس سب کو بلا اسے مت بلا اور یہ فرمایا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں اور خدا کے پاس میں جا رہی ہوں مجھے اللہ میرے سے پوچھے گا کہ ہے تو کیا لائی اے میری بندی تو کیا لائی تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں میرا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی تو شاید میری نجات ہو جائے بلا لے جی نہیں کیا انتقال سے دو دن پہلے ہماری دلی نے ہماری بہنوں نے مل کر ہماری ماں کو نہلایا اور بستر میں لٹایا تو یوں فرمانے لگی کہ میرے کو چاروں طرف سے خوشبویاں آ رہی حالانکہ ہماری ماں کی جو ناک تھی خوشبو بدبو نہیں آتی تھی بیماری کی وجہ سے یا ہم لوگ خوشبو آ رہی ہوں حالانکہ اس کو پوری تک نہیں یہ سب عورتوں نے سنا گھر کی اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر دے گا اور زور سے ہنسی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا بے ہوش ہو گئی کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تو ہمارے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ اما جان آپ زور سے کیوں ہنسی اور آپ نے سلام کس کو کیا آنکھوں سے تو معذور تھی جو ہمارے بھائی بہن پاس تھے ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دو فرشتے دیکھے اور ان دو فرشتوں کے بیچ میں میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہے تو بیٹے کو دیکھ کر تو میں ہنسی اور فرشتوں کو دیکھ کر میں نے سلام کیا یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئی اور اسی حالت میں پھر رات میں انتقال ہوا رات ہی کو ان کو دفن کیا گیا اور پھر ہم نے ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے اندر اجتماع کیا جب میں رات گھر بیٹھنے گیا تو ہاتھ کے اندر اما جان پائی سفید کپڑے پہنے اور میں نے اما جان سے پوچھا اما جان تمہارا کیا حال ہے تو اما جان سر ہماری آنا کیوں جنا میں جنت کے اندر میرے محترم دوستوں میں اپنے قصے سنانا نہیں چاہتا لیکن ہماری بہنوں کا مجھے ذہن بنانا ہے میری بہنوں اپنے بچوں کو کے اوپر کر گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ نماز کا ماحول ذکر و تلاوت کا ماحول قرآن کا ماحول سنتوں کا ماحول کپڑوں میں سادگی شادیوں میں سادگی مکانات میں سادگی کمائیوں میں حلال پنا رسول کریم ساتھوں کا طریقہ اس کو اپنے گھروں میں لاؤ مستورات کے جو اجتماع مشورے والوں کے مشورے سے طے ہو پردے کے ساتھ ہماری بہنیں اس کے اندر جائیں دین کی تقریب اور پابندی کے ساتھ جائیں